السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا چالیسواں لیکچر آج کے لیکچر میں ہم ایک اور سوال جو ہے لمیٹڈ کمپنیز کا وہ کریں گے اس میں جو کانسنٹریشن ہوگی ہماری وہ statement of changes in equity اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں ان پہ ہوگی کہ ان کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے بہرحال آئیے سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہمیں ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے الفا لمیٹڈ کا تیس جون دو ہزار دو کا اور ہم سے کہا گیا ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے اس کمپنی کے وہ بنانے ہیں ٹرائل بیلنس ہمارے سامنے ہے paid up capital debentures debentures کے لفظ سے پہلے لکھا ہوا ہے دس ٹین پرسینٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ ڈرس جو ہیں یہ پے دس فیصد کے حساب سے پروفٹ جو ہے وہ پے کیا جائے گا یا مارک اپ پے کیا جائے گا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک لیکچر میں یہ بتایا تھا جب ڈیبینچرز کی میں تفصیل آپ کو بیان کر رہا تھا کہ ڈیبینچرز ایک خاص مدت کے لیے ہوتے ہیں اور ان پہ پروفٹ کی شرح بھی بتائی جاتی ہے کہ ان پہ پروفٹ یا مارک اپ کیا ادا کیا جائے گا تو جس وقت ہم ان کو لکھتے ہیں اس طریقے سے کہ جی ٹین پرسینٹ ڈیبینچرز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیبینچرز پہ دس فیصد کے حساب سے پروفٹ مارک اپ دیا جائے گا building at cost equipment at cost vehicles at cost اور ان پہ ایکوملیٹڈ ڈپریسن ہمیں دیا گیا ہے ٹرائل بیلنس میں اوپننگ بیلنس اسٹاک کا دیا گیا ہے sales purchase carriage inward salaries wages directors remuneration یہ کیا چیز ہے یہ وہ تنخواہ ہے جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کو کمپنی ادا کرتی ہے اور کمپنیز آرڈیننس کے حساب سے یہ ڈائریکٹرز ریمونریشن جہاں پہ ہو رہی ہو یہ علیحدہ سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں دکھائی جانی ضروری ہے اور اس ریمونریشن کے اندر یا یہ سیلری کہہ لیجئے آپ ان کی لیکن خالی یہ تنخواہ نہیں ہے اس میں شامل اس میں تمام بینیفٹس جو ڈائریکٹرز کو دیے جا رہے ہوں وہ تمام کے تمام اس میں شامل کیے جاتے ہیں اور ان کا دکھانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کیوں کہ کمپنی کو ایک ڈائریکٹر یا وہ ڈائریکٹرز جو کمپنی نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ کمپنی کو کتنا کاسٹ کر رہے ہیں یہ شیئر ہولڈرز کو معلوم کرنا ضروری ہے اور اس کی تفصیل اگر ان کے گھر کا کرایہ وہ دیتے ہیں اگر وہ ان کو گاڑی اگر دی گئی ہے کمپنی کی طرف سے اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی فلی مینٹینڈ کار ہے کہ جی اس کا پیٹرول اس کا ڈرائیور اس کا تیل ویل سب کچھ جو ہے اس سب کی کاسٹ جو ہے وہ اس میں اس کو اس کمپنی ادا کرتی ہے تو اس کی جو تنخواہ ہے اس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ شامل ہوتی ہیں اور تنخواہ کا صرف ایلیمنٹ جو ہے وہ کیش تنخواہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں بجلی کے بل اگر اس کے گھر کے دیے جاتے ہیں یا ٹیلی فون کے بل دیے جاتے ہیں یا اور کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو الاؤنس دیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ریمیونریشن میں شامل ہوتی ہیں اور یہ فگر جو ہے یہ علیحدہ سے تمام ڈائریکٹرز کے لیے اور سینئر ایگزیکٹوز بھی کئی دفعہ ان کی بھی فگرز جو ہیں وہ دکھانی پڑتی اس کے بعد ہمارے پاس ویکل رننگ ایکسپنسز ہیں انشورنس ہے متفرق ایکسپنسز ہیں مسلینیس ایکسپنسز مارک اپ ڈرس پہ ہے جو ہم نے ادا کیا ڈیٹرز ہیں کریڈیٹرز ہیں general reserve share premium account interim dividend paid اب یہاں پہ ہم ڈویڈنڈ پہلے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے رہے کہ ڈویڈنڈ اس دفعہ ہم نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے انٹرم ڈویڈنڈ اس کا کیا مطلب چیز یہ ہے کہ جی جو لسٹڈ لسٹڈ کمپنیز کمپنیز ہیں پبلک ہیں یعنی وہ پبلک کمپنیز جو اسٹاک ایکسچینج پہ کوٹڈ ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ہر چھ ماہ کے بعد ہر چھ ماہ پہ اپنے چھ مہینے کا پرفارمنس ان آڈیٹیڈ پرفارمنس وہ اس کی تفصیل جو ہے balance sheet profit and loss account اس کا فارمیٹ اس کا طریقہ کار کمپنیز آرڈیننس میں لکھا گیا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو وہ انفارمیشن دیں اگر کمپنی اس سٹیج پہ یہ محسوس کرتی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ محسوس کرتا ہے کہ کمپنی اس سال میں اس کے جو چھ مہینے کے آپریشن ہوئے اس میں اس نے اچھا خاصا پروفٹ کمایا اور جو بکیا سال ہے باقی جو چھ مہینے ہیں اس میں بھی یہی ٹرینڈ رہے گا یہی سلسلہ رہے گا اور مزید پروفٹ کمایا جائے گا اور اس کی ان کو شورٹی ہوتی ہے یا کانفیڈنس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی آئندہ چھ ماہ میں بھی پروفٹ جو ہے وہ کمایا جائے گا تو وہ پہلی چھ ماہی کے بعد جس وقت یہ اکاؤنٹس ریلیز کر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی اس چھ مہینے کی پرفارمنس کی بیسس پہ ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو اس چھ مہینے کے پروفٹ میں سے کچھ ڈویڈنڈ پے کر دیتے ہیں وہ ڈویڈنڈ جو ہے اس کو انٹرم ڈویڈنڈ کہا جاتا ہے کہ جی فی الوقت جو ڈیویڈنڈ وہ دے رہے ہیں جب سال آخر ختم ہوتا ہے پورا سال کے جس وقت اکاؤنٹس بنتے ہیں اس وقت اگر جو خیال تھا ڈائریکٹرز کا کہ اگلی چھ ماہ میں بھی پروفٹس کمپنی کے اسی حساب سے بنتے رہیں گے یا اس سے زیادہ بنیں گے جس حساب سے پہلے چھ مہینے میں بنے تھے اور وہ مزید ڈویڈنڈ دینے کے قابل ہے تو وہ جو مزید ڈویڈنڈ دیا جاتا ہے اس کو فائنل ڈویڈنڈ کہا جاتا ہے تو ڈویڈنڈ جو ہے چھ مہینے کے ریزلٹ کے بیسس کے اوپر انٹرم ہوتا ہے اور فائنل ڈویڈنڈ جو ہے وہ فائنل اکاؤنٹس سال کے اکاؤنٹس اس وقت بنتے ہیں اس وقت دیا جاتا ہے اور دونوں ڈویڈینڈ ملا کے سال کا ٹوٹل ڈویڈینڈ ہوتا ہے تو یہ تو بات جو ہے یہ لسٹڈ کمپنیز کے حوالے سے بہرحال پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی اگر چاہے تو یہ سیم پروسیجر جو ہے یہ اڈاپٹ کر سکتی ہے اور انٹرم ڈویڈنڈ جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے اور فائنل ڈویڈنڈ جو ہے وہ سال ختم ہونے پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبسیکوینٹ چھ مہینے ہوتے ہیں جو بعد کے چھ مہینے ہوتے ہیں ان میں پروفٹ اس شرح سے یا اس حساب سے نہیں ہوتا جس حساب سے توقع کی جا رہی تھی تو کئی دفعہ بورڈ آف ڈائریکٹرس اپنے شیئر ہولڈرس کو کہتے کہ صاحب چونکہ ہماری جو ہمارا جو ایسٹیمیشن تھی یا ہمارا جو خیال تھا کہ جی پروفٹ ہوگا وہ نہیں ہو سکا لہذا ہم فائنل ڈیویڈنڈ کوئی نہیں دے رہے اس کو پاس اوور کر دیتے تو پھر وہ جو انٹرم ڈیویڈنڈ ہے وہی ٹوٹل ڈویڈنڈ سال کا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فائنل ڈویڈنڈ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو کوئی نہیں ملتا لیکن اگر حالات ویسے ہی رہے یا اس سے بہتر ہو جائے تو پھر فائنل ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اور ڈویڈنڈ کے بارے میں میں یہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ڈویڈنڈ صرف کیش میں ڈسٹریبیوشن ضروری نہیں ہے آپ بونس شیئرس جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ بھی ڈویڈنڈ کے طور پہ ڈکلیئر کیا جا سکتے ہیں کیش بھی دے سکتے ہیں آپ اور بونس شیئرز بھی اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈویڈنڈ کے طور پہ دے سکتے ہیں accumulated profit and loss account کی فائنل فگر جو ہے وہ بھی ہمیں دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اضافی انفارمیشن ہے وہ کچھ ہمیں دی گئی ہے اس سوال میں اور وہ یہ ہے کہ کلوزنگ اسٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس اڑسٹھ ہزار پچاس روپے کا ہے ڈپریسن بلڈنگ پہ پانچ ہزار روپے کی چارج کی گئی ہے گاڑیوں پہ ساڑھے سات ہزار روپے کی اکوپمنٹ پہ تین ہزار روپے کی چھ مہینے کا ڈیونچر جو ہے مارک اپ جو ہے وہ ابھی ہم نے ادا کرنا ہے وہ ادا ابھی نہیں ہوا وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی تیس جون پہلے چھ ماہ دسمبر میں ختم ہو گئے تو آپ نے جنوری میں دے دیا اب اگلے چھ ماہ جو ہے وہ تیس جون کو ختم ہو رہے ہیں تو تیس جون کو آپ نے ادائیگی نہیں کی آپ پہلی جولائی کو کریں گے یا دو جولائی کو کریں گے یا تین جولائی کو کریں گے سو اس وجہ سے وہ ان پیڈ رہ جاتا ہے اور اس کو وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے تو جو تیس جون کو آپ کی ادائیگیوں میں جو آپ نے کرنی ہے آگے چل کے ان میں شامل کیا جاتا اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی ten percent final dividend is to be paid اب ٹرائل بیلنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرم ڈویڈنڈ ہے کا ذکر کیا گیا انٹرم ڈویڈنڈ دسمبر تک جو چھ مہینے تھے اس کے ریزلٹس کی بیسس پہ کمپنی نے ڈکلیئر کیا کہ جی ہم انٹرم ڈویڈنڈ دے رہے ہیں اور وہ ادا ہو گیا اب سال کے آخر میں ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم مزید دس پرسینٹ ڈویڈنڈ جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دینا چاہتے ہیں جو ریکمینڈیشن اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر شیئر ہولڈرز ایکسپٹ کریں گے اپروو کریں گے اور اس کے بعد وہ ڈویڈنڈ پے ہوگا فائنل اتارٹی اس ڈویڈنڈ کو اپروو کرنے کی وہ شیئر ہولڈرس کے پاس ہمیں یہ انفارمیشن بھی دی گئی ہے کہ آترائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ ڈھائی لاکھ روپے کا ہے اور یہ پچیس ہزار شیئر ہے اور فی کس شیئر جو ہے وہ دس روپے کا ہے اس کے علاوہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس کی پروویژن کرنی ہے بارہ ہزار اور پانچ سو روپے کی تو یہ تمام تر تفصیل ہمارے پاس ہے آئیے اب بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کو بناتے ہیں پریزنٹیشن پھر یہ بات دوہرا دوں کہ لحاظ سے پہلے بیلنس شیٹ پھر profit and loss account cash flows statement and changes statement of changes in equity notes to the accounts balance sheet اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہ بن جائے تو آئیے پہلے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر سیلس کی فگر جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے اور وہ فگر ہے two hundred and forty five thousand five hundred وہ چوں کی توں پروفٹ اینڈ لاس میں آ رہی ہے کیونکہ اضافی انفارمیشن میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہم سے نہیں کہا گیا سیلس کی فگر میں کرنے کے لیے next item profit and loss کے اندر cost of goods sold in order to arrive at the gross profit ہم نے نوٹ اس کا جو ہے وہ کہ جی وہ فگر کیسے آئی جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھی ہوئی ہے اس کا ہم نے ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں اور اس نوٹ کا ریفرنس جو ہے وہ ٹو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمارے پاس اوپننگ اسٹاک ہے اوپننگ اسٹاک جو ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے وہ چھپن ہزار سات سو اور پچیس روپے کا ہے سال کے دوران جو ہم نے پرچیز کیے ان کا ویلو ایک لاکھ چونتیس ہزار سات سو پچہتر روپے ہم نے کچھ کیریج یعنی فریٹ کرایہ پے کیا اس مال کو اپنی فیکٹری تک لانے کا اپنی دکان تک لانے کے لیے وہ تھا چار ہزار پچاس روپے تو یوں جو ٹوٹل کاسٹ آئی پرچیز کی وہ ایک لاکھ اڑتیس ہزار آٹھ سو اور پچیس روپے ایک لاکھ اڑتیس ہزار آٹھ سو پچیس روپے پلس چھپن ہزار سات سو پچیس روپے جو اوپننگ سٹاک تھا یہ ہمارے پاس ٹوٹل مٹیریل جو ہمارے پاس گڈز اویلیبل تھے فار سیل وہ آ گئے کہ ایک لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو اور پچاس روپے کے یہ ہمارے پاس اویلیبل تھے کہ ہم اتنے ویلیو کے مال کو سال کے دوران وہ بیچ سکیں لیکن سال کے آخر میں ٹرائل بیلنس میں ہمیں ایک یا اضافی انفارمیشن میں ہمیں ایک فگر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اڑسٹھ ہزار اور پچاس روپے کا سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہوا تھا جو بکا نہیں تو اس فگر میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو ساٹھ میں سے پانچ سو پچاس میں سے جس وقت اڑسٹھ ہزار اور پچاس روپے ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ آ جائے گی اس مال کی ان گڈز کی جو ہم نے سال کے دوران سیلنگ پرائز پہ فروخت کیے اور یہ کاسٹ آتی ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو روپے اور یوں یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم سیلز کی فگر میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آ جائے گا جو کہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپیہ بنتا ہے تو گروس پروفٹ کی فگر تو ہم نے ڈٹرمن کر لی ہم نے اس کو نکال لیا کہ جی سیلز دو لاکھ پینتالیس ہزار پانچ سو روپئے اس میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو روپئے کی کیے تو گروس پروفٹ آ گیا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپئے اب ان ایک لاکھ اس گروس پروفٹ میں سے ہمیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز جو ہیں وہ مائنس کرنے ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو فگر ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈائریکٹرز ریمیونریشن کی پندرہ ہزار سات سو پچاس روپئے اس کے بعد سیلریز اینڈ ویجز کی فگر آتی ہے جو تنخواہیں ہم نے ملازمین کو دی تیئیس ہزار ایک سو روپیہ تیسرا آئٹم ویکل رننگ ایکسپینس بیس ہزار تین سو روپے کے انشورنس کاسٹ سات ہزار تین سو پچیس روپے کی ڈپریسن ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے تو آئیے وہ دیکھیں کہ جی نوٹ میں ہم نے ڈپریسن کو کیسے شو کیا ہوا وہی شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس سب سے پہلے پرٹیکولر ایسٹس کے پہلا سیٹ آف تھری کالمس جس میں کہ کاسٹ کی تفصیل درج ہے کہ کاسٹ پہلی جولائی دو ہزار ایک کو کیا تھی سال کے دوران اگر کوئی ایڈیشنز یا ڈسپوزلز ڈیلیشنز ہوئے ہیں ان کی تفصیل اور cost at thirtieth of June two thousand two یہ فگرس آپ کے سامنے موجود ہیں وہی ہیں کاسٹ جو کہ ٹرائل بیلنس میں ان ایسٹس کے ایسٹس کے لیے دیے گئے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی کوئی ڈسپوزل نہیں ہوئی تو کاسٹ تو ویسے کی ویسے برقرار ہے اور وہی فگرز لکھی جائیں گی جو کہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہیں depreciation depreciation as at first of July دو ہزار ایک اوپننگ ڈپریسن جو ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے وہ فیگرز ہر ایسٹ کے سامنے آپ سیکنڈ سیٹ آف تھری جو تھری کالم کا سیٹ ہے اس کے اندر جو پہلی کالم ہے اس میں آپ لکھیں گے اور وہی فگرز ہیں جو کہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہیں کیلکولیشن ہونی ہے ڈپریسن فار دی ایئر کی اور وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ کے اوپر پانچ ہزار روپے کی ڈپریسن ہے ویکلس کے اوپر ساڑھے سات ہزار روپے کی ڈپریسن ہے اور اکوپمنٹ پہ تین ہزار روپے کی ڈپریسن تو یہ فیگرس ہم ڈپریسن فار دا ایئر کے کالم میں لکھیں گے ٹوٹل ڈپریسن ہو گئی as at thirtieth of June 2002 and two جب اوپننگ فگر پلس ڈپریسن سال روا کی جو ڈپریسن دونوں فگرز کو ایڈ کر کے ہمارے پاس ٹوٹل ڈپریسن آ جائے گا تیس جون دو ہزار دو کا اس فگر کو جب ہم مائنس کریں گے cost at thirtieth June two thousand and two میں سے تو ہمارے پاس سب سے آخری کالم میں ریٹن ڈاؤن ویلو آ جائے گا تیس جون دو ہزار دو کو اور اس کالم کا ریٹن ڈاؤن ویلو کا ٹوٹل جس وقت ہم کریں گے تو یہ فگر جو ہے یہ بیلنس شیٹ میں جائے گی اور جو ڈپریسن فار دا ایئر کا کالم جو ہے سال روا کی ڈپریسن کا جو کالم ہے اس کا ٹوٹل کریں گے ہم جس وقت تو وہ فگر جو ہے وہ جائے گی پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اور اس کا ٹوٹل جو ہے وہ پندرہ ہزار پانچ سو روپے بنتا ہے اور وہی فگر اس فکسڈ ایسٹ شیڈیول سے اٹھا کے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھی ہے پندرہ ہزار پانچ سو اور نوٹ نمبر تین کا ریفرنس بھی ہم نے دے دیا ہے متفرق ایکسپینسز اخراجات چودہ سو روپے کے ہیں یہ تمام اخراجات تھے جو کہ ٹرائل بیلنس میں ہمیں ملے اور جن کو ہم نے یہاں پہ تحریر کر لیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یوں آپریٹنگ پروفٹ جو ہے کمپنی کا گروس پروفٹ میں سے جس وقت یہ کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے چونتیس ہزار چھ سو اور پچیس روپے کا اب فائنینشیل چارجز کی باری ہے فائنینشیل چارجز میں ڈیوینچر پہ جو ہم نے مارک اپ ادا کر کیا اور کرنا ہے کیونکہ اضافی نوٹ جو ہے یا اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی ہمیں دس فیصد ہمیں چھ مہینے کا کا مارک اپ جو ہے وہ ادا کرنا ہے اب یہ دس فیصد کس فگر کا ہوگا ڈیونچرز کتنے اماؤنٹ کے ایشو ہوئے یہ ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملے گی ہم ٹرائل بیلنس پہ اگر واپس جائے تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فگر جو دیا گیا ہے دس پرسینٹ ڈبینچر کا وہ فگر ہے پچہتر ہزار روپے یعنی سال کا اگر دس فیصد ہے تو پچہتر ہزار کا دس فیصد پچہتر سو روپے ہو گئے سال کا جو ٹوٹل مارک اپ ادا کرنا تھا وہ پچہتر سو کیا گیا ہے ٹرائل بیلنس میں ہمارے پاس جو فگر اس وقت آ رہی ہے وہ تین ہزار سات سو اور پچاس روپے کی آ رہی ہے تین ہزار سات سو پچاس روپے ابھی ہم نے ادا کرنے ہیں تو دونوں کو جس وقت ملا لیں گے تو پچہتر سو روپئے کی فگر آ جائے گی اور یہ ہے ہماری cost financial cost in respect of debentures تو ڈیوینچر مارک اپ جو ہے وہ ساڑھے سات ہزار روپیہ مائنس کیا جائے گا آپریٹنگ پروفٹ میں سے چونتیس ہزار چھ سو پچیس میں سے تو ہمارے پاس فگر جو آئے گی وہ نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس آئے گی ستائیس ہزار ایک سو پچیس روپئے ڈیوینچر مارک اپ میں سے جو مارک اپ تین ہزار سات سو پچاس کا ابھی ادا نہیں ہوا لیکن اس کی کیلکولیشن ہم نے کر لی وہ لائبلٹی کے طور پہ بیلنس شیٹ میں شو ہوگا تو نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس ہمارے پاس آ گیا ستائیس ہزار ایک سو اور پچیس روپے اضافی انفارمیشن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ٹیکس کی پروویژن بھی کرنی ہے ٹیکس کی پروویژن جو ہم نے کرنی ہے وہ بارہ ہزار پانچ سو روپئے کی ہے تو یہ فگر بھی نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے مائنس کی جائے گی لیس پروویژن فور ساڑھے بارہ ہزار اور اب جو فگر آئی ہمارے پاس چودہ ہزار چھ سو پچیس کی یہ نیٹ پروفٹ ہے آفٹر ٹیکس اور یہ پروفٹ اویلیبل ہے اب ڈسٹریبیوشن کے لیے ٹو دی شیئر ہولڈرس اور دوسری اپروپریشن کے لیے جو کمپنی مناسب سمجھتی ہے کرنا کرنے کے لیے چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے جو ہے وہ ہمارے سال روا کا نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے پچھلے سال تک کا جو پروفٹ تھا جو انڈسٹریبیوٹیڈ یا اکیومولیٹ پروفٹ جو تھا وہ ہمارے پاس بیتالیس ہزار تین سو اور پچاس روپے کا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل جو پروفٹ اویلیبل ہے ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے جو پچھلے سالوں میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا وہ بھی موجود ہے اور اس سال کا بھی پروفٹ ہے تو ٹوٹل پروفٹ جو ہمارے پاس ہو گیا جو کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ چھپن ہزار نو سو اور پچہتر روپے کا ہو گیا اب اس چھپن ہزار نو سو پچہتر روپے میں سے کمپنی نے یہ ڈسائڈ کیا کہ جی ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے پانچ ہزار روپیہ جنرل ریزرو میں ریزروز میں جتنی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اپروپریشن اکاؤنٹ میں شو کی جاتی ہے جو پروویژنس کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ڈپریسن کی پروویژن کی جاتی ہے مثال کے طور پہ provision for doubtful debts کی جاتی ہے وہ پروویژن جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کو چارج ہوتی ہے ایکسپینس کے طور پہ ریزرو میں جو پیسے رکھے جا رہے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے رکھے جاتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کو اپروپریشن کہتے ہیں پروویژن چارج ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا ٹرانسفر ریزرو میں اپروپریشن ہے یہ چیز یاد رکھنی بہت ضروری ہے سو جنرل ریزرو میں پانچ ہزار روپے ہم نے اس فگر میں سے چھپن ہزار نو سو پچہتر روپے میں سے ہم نے کر دیے اس کے علاوہ اس پروفٹ کے ساتھ کیا ہوا ہم نے ایک انٹرم ڈویڈنڈ دیا تھا آٹھ ہزار سات سو اور پچاس روپے کا وہ بھی اس میں سے نکالا جائے گا اس کے علاوہ بورڈ نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ دس فیصد فائنل ڈویڈنڈ بھی ڈکلیئر کیا جائے گا اب یہ دس فیصد کس چیز کا ہے پھر سوال پیدا ہوا یہ دس فیصد جو ہے کیا یہ آترائز کیپیٹل کا ہوگا یہ پروفٹس کا ہوگا دس فیصد ایشوڈ کیپیٹل کا ہوگا کس چیز کا دس فیصد ہے یہ ڈویڈنڈ جو ہے یہ دس فیصد ہے پیڈ اپ کیپیٹل کا یہ پروفٹ کا نہیں ہے یہ آترائز شیئر کیپٹل کا نہیں ہے یہ جتنا ایشوڈ کیپٹل ہے آپ کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے اس کا دس فیصد جو ہے وہ آپ پروفٹ کے طور پہ آپ ڈویڈنڈ کے طور پہ اس کو آپ اس سال دینا چاہ رہے ہیں تو یہ مزید فگر جو ہے سترہ ہزار پانچ سو روپیہ ایک لاکھ پچہتر ہزار روپیہ ہے آپ کا ایشوڈ شیئر کیپٹل اس کا دس فیصد جو ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو روپئے بنتا ہے اور یہ آپ کا فائنل ڈویڈنڈ ٹین پرسینٹ آپ لکھیں گے پرپوزڈ ہے یہ ڈویڈنڈ اور پرپوزڈ لکھیں گے ساتھ کہ فائنل ڈویڈنڈ ہے دس فیصد سترہ ہزار پانچ سو روپئے تو یہ جب تینوں اپروپریشن ریزرو میں ٹرانسفر انٹرم ڈویڈنڈ اور فائنل جو ہے سترہ ہزار پانچ سو یہ تینوں فگرز اکتیس ہزار دو سو پچاس روپے کی بنتی ہیں یہ اپروپریشن ہے from the total profits that are available چھپن ہزار نو سو پچہتر روپے کے اس میں سے جب مائنس کر دیں گے تو کمپنی کے پاس پھر بھی پچیس ہزار سات سو پچیس روپے انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو ہے وہ کیری فارورڈ اگلے سال میں کیا جائے اور یہ فگر جو ہے یہ بیلنس شیٹ میں جائے گی فائنل ڈویڈنڈ کی جو فگر ہے یہ بھی بیلنس شیٹ میں لائبلٹی کے طور پہ شو کی جائے گی کیونکہ یہ ابھی پے نہیں ہوا یہ بھی پرپوز کیا گیا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پرپوز کیا ہے A G M annual general meeting shareholders کی جس وقت ہوگی وہ اس میں اس کی منظوری دیں گے ریزرو میں جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اگر پہلے سے ریزرو ہے ہمارے پاس اور ٹرائل بیلنس میں ہمیں دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس ریزرو ساڑھے بارہ ہزار روپے کا آلریڈی موجود تھا اس میں مزید اضافہ ہوا ہے پانچ ہزار روپے کا تو یہ اضافہ جو ہے یہ بھی بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہوگا بہرحال یوں ہم نے اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی اور پچیس ہزار سات سو پچیس روپے ایکومولیٹڈ پروفٹ جو ہے وہ کیری فارورڈ ہم کر رہے ہیں بیلنس شیٹ میں یہاں پہ میں ایک چیز کا اور ذکر کر دوں کہ یہ جو فارمیٹ ہم نے آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کا دکھایا یہ ایک ڈیٹیلڈ فارمیٹ ہے آج آپ ایک شارٹ فارم فارمیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو موومنٹ ایکومولیٹڈ پروفٹ وغیرہ یہ تمام چیز جو ہے یہ آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں بھی شو کر سکتے ہیں بہرحال پروفٹ اینڈ لاس ہم نے کمپلیٹ کیا اب آئیے بیلنس شیٹ کی طرف بیلنس شیٹ پہ پھر وہی کہ جی پہلے کمپنی کا نام balance sheet as at the particular date June thirtieth two thousand two یہ اوپر لکھا جانا بالکل لازم ہے پہلی لائن ڈپریسیشن کیلکولیٹ یا اس کالم میں کی تھی وہاں اس کا ٹوٹل لے کے ہم نے پروفیٹ اینڈ لاس میں لے گئے تھے ریٹن ڈاؤن ویلو ہم نے کیلکولیٹ اس پہ کی تھی اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ہم اب لے کے یہاں پہ fixed assets at written down value کے سامنے لکھیں گے اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ دو لاکھ چون ہزار آٹھ سو اور پچاس روپے بنتا ہے کرنٹ ایسٹس کرنٹ ایسٹس میں ڈیٹرس چھتالیس ہزار پانچ سو اور پچیس روپے کے وہی فگر جو دیا گیا ہے اسٹاک ان ٹریڈ اڑسٹھ ہزار پچاس روپے کلوزنگ اسٹاک ان ٹریڈ ہے یہ وہ اسٹاک ہے جو کہ بکا نہیں ہے بینک بیلنس بیس ہزار نو سو پچہتر روپے کا اور ٹوٹل ہمارے پاس فگر جو آئی کرنٹ ایسٹس کی وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو اور پچاس روپے کی اس میں سے ہم مائنس کریں گے اب کرنٹ لائبلٹیز تاکہ ورکنگ کیپٹل پہ ارائیو ایٹ کر سکیں کرنٹ لائبلٹیز میں کریڈیٹر شامل ہیں اٹھائیس ہزار چار سو پچیس روپے کے پرپوزڈ ڈیویڈنڈ فائنل ڈیویڈنڈ سترہ ہزار پانچ سو روپے کا ڈیوینچرس پہ جو مارک اپ ابھی پے کرنا ہے تین ہزار آٹھ ہزار سات سو اور معاف کی تین ہزار سات سو اور پچاس روپے کا اور پروویژن فار ٹیکس ہے ٹیکس کی ہم نے پروویژن کی ہے ٹیکس ابھی ادا نہیں کیا ٹیکس ہم ادا کریں گے اور وہ ٹیکس ہے ساڑھے بارہ ہزار روپے کا یہ تمام کرنٹ لائبلٹیز ہیں ہماری ان کا ٹوٹل جو ہے وہ باسٹھ ہزار ایک سو اور پچہتر روپے بنتا ہے اس کو جب ہم کرنٹ ایسٹ میں سے مائنس کرتے ہیں جو کہ ایک لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو پچاس روپے کے تھے تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آتی ہے وہ ہے تہتر ہزار تین سو پچہتر روپے اس فگر کو جب فکسڈ سے ایسٹن ڈاؤن ویلیو میں ایڈ کرتے ہیں تو net asset employed by the company وہ آ گئی فگر ہمارے پاس تین لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو اور پچیس روپے کی تو یہ تو ایک سائڈ بیلنس شیٹ کی بن گئی یہ نیٹ ایسٹس جو کمپنی کے زیر استعمال ہیں ان کو کس طریقے سے فائنینس کیا گیا اب یہ دوسری سائڈ ہے بیلنس شیٹ کی اس میں پھر سب سے پہلے ہم نے شو کیا ہے کہ جی آتھرائز شیئر کیپٹل پچیس ہزار شیئرس ہیں دس روپے کے ڈھائی لاکھ روپیہ ٹوٹل آترائز شیئر کیپٹل ہے ڈبل انڈر لائنڈ اس کو ٹوٹلز میں ایڈ نہیں کرنا یہ صرف انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے ایشوڈ کیپٹل یا پیڈ اپ کیپٹل سترہ ہزار پانچ سو شیئرز ہے دس روپے فیکس کے ایک لاکھ پچہتر ہزار روپے کے ہم نے یہ جو ایشو کیے تھے شیئرز ان کو کسی وقت پریمیم پہ کیا تھا اور ہمارے پاس ایک شیئر پریمیم اکاؤنٹ بھی موجود ہے ٹرائل بیلنس میں بھی وہ شو ہو رہا تھا وہ جیسے ہے ویسے ہی لکھا جا رہا ہے پینتیس ہزار روپے جنرل ریزرو ساڑھے بارہ ہزار روپے کا ٹرائل بیلنس میں دیا گیا تھا پانچ ہزار روپیہ مزید اپروپریٹ کیا ہم نے ٹوٹل پروفٹس میں سے اور اس میں اضافہ کیا تو یہ اب ساڑھے سترہ ہزار روپے کا ہو گیا اور ایکومولیٹڈ پروفٹ جو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو کیری فارورڈ کر رہے ہیں وہ ہے پچیس ہزار سات سو اور پچیس روپے کا یوں ٹوٹل شیئر ہولڈرز فنڈز جو ہیں امپلائڈ ان دا کمپنی وہ دو لاکھ ترپن ہزار دو سو اور پچیس روپے کے بن جاتے اس میں اور ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ یا used by the company employed by the company اس میں ابھی فرق ہے کیونکہ وہ فگر جو ہے نیٹ ایسٹس کی وہ فگر ہے تین لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو پچیس روپئے شیئر ہولڈرز فنڈ اور نیٹ ایسٹس امپلائڈ کا فرق جو ہے وہ پچہتر ہزار روپے کا ہے اور پچہتر ہزار روپئے کے ڈیبینچرز ٹین پرسینٹ ڈیبینچرز ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں لہذا وہ بھی ہم اس سائڈ پہ کہ جی فائنینس کس طریقے سے ہوئے نیٹ ایسٹ اس سائڈ پہ ہم لکھیں گے پچہتر ہزار روپے کو ایڈ کرے two lakh fifty three thousand two hundred and twenty five میں تو ٹوٹل ہمارا بیلنس شیٹ کا مل جاتا ہے یوں ہم نے net of the company work out کر لیے اور ان کو فائنینس کیسے کیا گیا یہ بھی ہم نے ورک آؤٹ کر لیا دونوں سائڈیں بیلنس کرتی ہیں لہذا بیلنس شیٹ بیلنسڈ اب آئیے کہ ہمیں statement of changes in equity جو ہے وہ بنانا statement of changes in equity سب سے پہلے نام کمپنی کا اور یہ کہ یہ کیا چیز ہے اور کس سال کی ہے statement of changes in equity for the year ended thirtieth of June two thousand and two یہ ہم نے بنایا اس کا ٹائٹل لکھا کالمز اس میں share capital share premium account general reserve profit and loss account اور ٹوٹل شروع ہم کرتے ہیں بیلنس جو تیس جون دو ہزار ایک کو تھا ٹرائل بیلنس میں یہ فگرز موجود ہیں کہ تیس جون دو ہزار ایک کو کیا فگرز تھے یا اوپننگ فگرز ہمارے پاس کیا تھے شیئر کیپٹل ایک لاکھ پچہتر ہزار کا تھا شیئر پریمیم پینتیس ہزار روپے کا جنرل ریزرو ساڑھے بارہ ہزار روپے کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہمارے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ جو تیس جون دو ہزار ایک کو تھا وہ بیتالیس ہزار تین سو اور پچاس روپے یوں ٹوٹل ایکوٹی جو تھی جو شیئر ہولڈرز فنڈ یا شیئر ہولڈرز فنڈز جو تھے کمپنی میں وہ دو لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو اور پچاس روپے کے تھے اب سال روا میں کیا ہوا net profit for the period وہ پروفٹ اینڈ لاس کے کالم میں ہم لکھتے ہیں چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے اور ٹوٹل کے کالم میں بھی وہ اماؤنٹ ہم درج کر دیتے ہیں ہم نے جنرل ریزرو میں پانچ ہزار روپے ٹرانسفر کیے تو پہلے تو جنرل ریزرو میں پانچ ہزار روپے کا اضافہ شو کیا جائے گا وہ کہاں سے کیے وہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں سے کیے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کی کالم میں ہم اس کو بریکٹ میں شو کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنس کیا جا رہا ہے ٹوٹل کالم میں کیا ہوا ایک طرف جنرل ریزرو میں پروفٹ اینڈ لاس میں سے ٹرانسفر ہوا لہذا نیٹ افیکٹ نل زیرو آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے آپ نے ٹرانسفر کر دیا ریزرو کے اندر آپ نے پانچ ہزار روپے مزید ٹرانسفر کیے ریزرو کر دیے آئندہ کی ضروریات کے لیے اگر وہ ضروریات نہیں ہوتی تو آپ یہ پانچ ہزار روپیہ پھر پروفٹ اینڈ لاس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس پہ کوئی بندش نہیں ہاں اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے کیپٹل ریزرو کسی قسم کا آپ نے کریٹ کیا ہوتا تو پھر وہ کیپٹل ریزرو اس خاص مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ کریٹ کیا گیا تھا اسی کے لیے استعمال ہو سکتا وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکتا تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹوٹل کے اوپر ٹوٹل شیئر ہولڈرز فنڈز جو ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے نکال کے اس کو ریزرو کر دیا کسی مقصد کے لیے نیٹ افیکٹ زیرو ڈویڈنڈ آپ نے پے کیا ٹوٹل سال کا فائنل ڈویڈنڈ آپ نے ساڑھے سترہ ہزار روپے پرپوز کیا اور انٹرم ڈویڈنڈ بھی آپ نے پے کیا تھا آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے ٹوٹل ڈویڈنڈ ہو گیا جو کہ پروفٹس میں سے نکلا چھبیس ہزار دو سو پچاس روپے کا یعنی جو ٹوٹل پروفٹس آپ کو اویلیبل تھے یا کمپنی کے پاس تھے اس میں سے چھبیس ہزار دو سو پچاس روپے کی کمی ہو گئی اس کا افیکٹ شیئر ہولڈر جو پیسے یا شیئر ہولڈرز کے جو پیسے انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں کمپنی کے اندر اس پہ آئے گا کیونکہ اس میں سے کچھ حصہ شیئر ہولڈرز کو مل گیا اور یہ یہ فگر جو ہے ایکسٹینڈ ہوگی ٹوٹل کی کالم میں اور یوں ٹوٹل کالم کو جس وقت آپ ایڈ کر لیتے ہیں یہ فگر وہی ہونی چاہیے جو کہ بیلنس شیٹ پہ آپ شیئر ہولڈرز فنڈز یا ایکوٹی کے طور پہ شو کر رہے ہیں جو کہ ہم نے دو لاکھ ترپن ہزار دو سو اور پچیس روپے کی تو یہ statement of changes in equity جو ہے اس کے بابت بات تھی اور اس پہ موومنٹ اور یہ کس طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کیسے شیئر ہولڈرز کے فنڈز جو ہیں جو پیسہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی میں لگایا ہوا اس میں کیا تبدیلی سال کے دوران رونما ہوئی کس کس ہیڈ میں ہوئی کس کس مد میں ہوئی یہ تمام پکچر جو ہے یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اب آئیے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس پہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کمپنی کے آپریشنس کے بارے میں کچھ تفصیل دینی ہوتی ہے جو سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کمپنی نے اڈاپٹ کی ہیں اور جن کے تحت اس نے اپنے فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائے ہیں اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں سب سے پہلے company and its operation the company was formed in whatever year جس سال میں کمپنی کو کریٹ کیا گیا جس سال میں اس کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملا وہ سال لکھنا ضروری ہوتا ہے کمپنی کیا کرتی ہے the company trades in electronic consumer items تو آپ نے کمپنی کی جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹی جو ہے وہ وہاں پہ لکھ دی تاکہ اگر ایک شخص جس کو اس کمپنی کے بارے میں نہیں پتا اور وہ اس کمپنی کے اکاؤنٹس دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ ایک پتا چل جائے کہ یہ کمپنی کب بنی تھی نمبر دو یہ کمپنی کرتی کیا ہے تو یہ کمپنی ٹریڈنگ کمپنی ہے اور یہ ٹریڈ کس میں کرتی ہے الیکٹرانک کنزیومر آئٹمس میں تو اب مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس کمپنی کی ایکٹیویٹی ہے کیا اس کے آپریشن ہے کیا سیکنڈ نوٹ جو ہے وہ ہے کہ summary of significant accounting policies یا سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز سب سے پہلے ذکر ہم کرتے ہیں historical cost convention and we see these accounts have been prepared under the historical cost convention اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ بنائی گئی ہے یہ بیلنس شیٹ اور یہ اکاؤنٹس جو بنائے گئے ہیں یہ بنائے گئے ہیں اس ویلیو کے اوپر اس کاسٹ کے اوپر اس ریٹ کے اوپر جو ہم نے جو اس ڈیٹ کو جس ڈیٹ کو یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس ڈیٹ پہ جو ان کا ویلیو تھا یا جو اس کی کاسٹ تھی یا جو اس کی کاسٹ ادا کی گئی یا جو اس ویلیو اس ٹرانزیکشن کا ویلیو تھا اس سے ذرا تفصیل میں جائے چیز یہ ہے کہ جی ہم ہر وقت یہ بات کہتے کہ جی وہ جی ایک روپیہ یا سو روپے جو آج سے دس سال پہلے یا ایک روپیہ میں جو چیزیں آ جاتی تھی وہ آج جو ہے ایک روپے میں اتنی چیزیں نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک روپے کا ویلیو جو ہے آج سے دس سال پہلے وہ جو کچھ تھا وہ کچھ اور تھا آج جو ایک روپے کا ویلیو ہے روپیہ تو روپیہ ہے دس سال پہلے بھی ایک روپیہ تھا آج بھی ایک روپیہ ہے لیکن جو اس کی پرچیزنگ پاور ہے جو آپ اس ایک روپے سے چیزیں خرید سکتے ہیں وہ دس سال پہلے کچھ اور تھیں اور آج جو ہے وہ کچھ اور ہے ان میں کچھ کمی واقع ہو گئی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا روپے کی قدر جو ہے اس میں کمی آ گئی اب ہسٹوریکل کاسٹ کی بات یہ ہے کہ جی اگر میں نے دس سال پہلے ایک ایسٹ خریدا تھا ایک زمین خریدی تھی پانچ ہزار روپے پہ تو میں آج جو بیلنس شیٹ تیار کر رہا ہوں تیس جون دو ہزار دو کو اس میں دس سال پہلے والی ہی قیمت شو کر رہا ہوں ایک ٹرانزیکشن جو میں نے دس دن پہلے کی تھی دس مہینے پہلے کی تھی وہ دس مہینے پہلے جو میں نے اس کی ادائیگی کی تھی اس ویلیو پہ میں شو کر رہا ہوں آج کی ویلیو پہ نہیں شو کر رہا آج جو اس ٹرانزیکشن کا ویلیو ہو سکتا تھا اس پہ میں نہیں شو کر رہا میں یہ تمام تر اکاؤنٹس اس ویلیو پہ بنا رہا ہوں جو ویلیو میں نے ان ٹرانزیکشن یہ ٹرانزیکشن جس دن ہوئے اس دن جو ان کا ویلیو تھا اس ویلیو پہ میں یہ ٹرانزیکشن یہ اکاؤنٹس بنا رہا ہوں یہ مقصد ہے ہسٹوریکل کاسٹ کا کاسٹ کا تو اکاؤنٹس جو ہیں چاہے وہ پارٹنرشپ کے ہیں لمیٹڈ کمپنیز کے ہیں سول پروپرائٹر کے یہ جنرلی اکاؤنٹس جو ہیں ہسٹوریکل کاسٹ بیسس پہ بنتے ہیں یعنی وہ کاسٹ جو آپ نے ادا کی اس روز جس دن وہ ٹرانزیکشن ہوئی آج کے اس کے ویلیو کے حساب سے نہیں کی کہ اگر آج وہ ٹرانزیکشن ہوتی تو آج اس کا ویلو کیا ہوتا اس ویلو پہ آپ نہیں اکاؤنٹس بنا رہے یہ آپ اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ سب جان جائیے کہ یہ چیز ایسے بنی ہے وہ زمین جو میں نے دس سال پہلے خریدی تھی اس کا آج ویلو کہیں زیادہ ہو سکتا ہے اس ویلو سے جو میں نے ادا کی تھی بیلنس شیٹ میں تو دس سال پہلے والا ویلو لکھ رہا ہوں ایک گاڑی میں نے چار سال پہلے خریدی تھی اس کا ویلو کچھ اور تھا آج جو ویلو ہوگا اس گاڑی کا وہ کچھ اور ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کا ویلو چار سال پرانی گاڑی کا بھی آج اتنا ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو اس اماؤنٹ سے جو میں نے چار سال پہلے ادا کیا تھا اگر روپے کا ویلو جو ہے پرچیزنگ پاور جو ہے اس کی قوت خرید جو ہے قوت خرید جو ہے روپے کی وہ اگر کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر یہ پاسبل ہے کہ وہ گاڑی جو چار سال پہلے خریدی گئی تھی آج اس وقت آپ اس کو بازار میں بیچتے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو وہی ملتی ہے وہی ڈیڑھ لاکھ روپیہ ملتا ہے جس ڈیڑھ لاکھ روپے پہ آپ نے وہ گاڑی چار سال پہلے خریدی کیونکہ ویلیو کم ہو گیا ہے روپے کا تو ہم اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہسٹوریکل کاسٹ کے حساب سے بناتے ریونیو ریکگنیشن ہم سیل کس وقت ریکارڈ کرتے ہیں ہم کب شو کرتے ہیں سیل کے لیے ضروری ہے کہ جی physical custody of the goods must be transfer to the buyer dispatch ہو گئے ہوں لائبلٹی اس کی ہو گئی ہم نے بیچ دیا ہمارا کام ختم یہ کس وقت ہوتا ہے فیکٹری دکان سے باہر چلا گیا وہ لے گیا اپنے ساتھ لفافہ اٹھا کے خرید گیا پیسے ادا کر گیا تب ہم کہتے یہ پیسے ابھی نہیں ادا کیے لیکن وہ مال لے گیا کیش میں وہ بن گیا ڈلیوری نوٹ چلان دے دیا ہم نے اس کو تو تب ہم ریکارڈ کرتے کہ ہماری سیل ہو گئی سیل ہم اس وقت ریکارڈ نہیں کرتے کہ ایک شخص آ کے دکان میں کہتا ہے کہ ہاں جی میرے لیے یہ رکھ دے میں پرسوں آ کے آپ سے لے جاؤں گا سیل آج نہیں ہوئی پرسوں جب وہ اگر آ گیا اور مال لے گیا تو تب ریکارڈ ہوگی آج نہیں ریکارڈ ہوگی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ sales are recorded on dispatch of goods to customer fixed assets fixed assets are stated at cost less depreciation acted depreciation آپ کو پالیسی واضح کرنی ہے کہ کس ویلو پہ آپ شو کر رہے ہیں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے کہ fixed assets are stated at written down value اسی طریقے سے اسٹاک اینڈ ٹریڈ آپ نے اس اسٹاک کو جو آپ کے پاس ان بکا مال پڑا ہوا اس کو آپ نے کس بیس پہ ویلو کیا ہے ویلویشن کا میتھڈ کیا ہے لائفو ہے فائفو ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے ایوریج ہے کیا میتھڈ ہے وہ آپ کو پالیسی لکھنا پڑے گی ٹیکسیشن ہے ٹیکسیشن کی پروویژن جو آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس بیسس پہ کر رہے ہیں کیا کرنٹ ریٹس آف ٹیکس کے حساب سے کر رہے ہیں کیا کرنٹ سال کے پروفٹ پہ کر رہے ہیں کس چیز پہ کر رہے ہیں یہ آپ کو تحریر کرنا پڑتا اور اسی طریقے سے اور جو کوئی میجر پالیسیز ہیں کمپنی کی ان کے بارے میں آپ کو لکھنا پڑتا نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں فکسڈ ایسٹس وغیرہ کی ہم تمام بات کر چکے ہیں جن کی بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے ریفرنس دیا ہوا تو یوں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے مکمل ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا شروع میں اور اس سے پہلے بھی لیکچر میں کہ یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ ایکسپلانٹری نوٹس ہیں اضافی انفارمیشن ہے to the balance sheet and profit and loss account تاکہ اس کا یوزر جو ہے ان اکاؤنٹس کو جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس کمپنی کے بارے میں جتنی تفصیل دی جا سکتی ہے اور دینا مناسب سمجھتی ہے کمپنی اور قانون کمپنیز آرڈیننس اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے جو انفارمیشن دی جانی چاہیے وہ اس میں موجود ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہمارا لمیٹڈ کمپنیز کے اوپر جو سلسلہ تھا لیکچرز کا وہ اب ختم اگلی دفعہ ہم آپ کو کیش فلوز کے بارے میں جو ہے کہ کیسے بناتے ہیں کیش فلوز وہ بتائیں گے شکریہ